آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالی نے اس دنیا کے اندر حق اور باطل کے مارکے کو اور حق اور باطل کی جنگ کو ہمیشہ سے رکھا ہے یہ اس لیے اللہ تعالی نے رکھا تاکہ حق کے اندر قوت پیدا ہو اور باطل کو اپنے کیے پر ندامت ہو شرمندگی کا احساس ہو اور اسے توبہ کی توفیق ملے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا لجعلكم شاہ اللہ اللہ تعالی اگر چاہتے تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتے اللہ نے بنایا نہیں بنایا آسمان کو زمین کو چاند کو ستاروں کو سمندر کو تو اسی اللہ نے انسانوں کو بنایا اور ایک بنا دیتا مجبور کر دیتا جیسے انسان آنکھ سے دیکھنے پر مجبور ہے آنکھ اگر چلی جائے تو کان سے دیکھ نہیں سکتا زبان سے بولنے پر مجبور ہے زبان اگر چلی جائے تو ناک سے بول نہیں سکتا اور پوری دنیا میں یہی نظام ہے اللہ کا حاکم محکوم امیر غریب عرب عجب مشرق مغرب شمال جنوب سب زبان ہی سے بولتے ہیں آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو جیسے اللہ نے یہ نظام چلایا انسانوں میں ایک نظام چلا دیتا کہ جو پیدا ہو وہ مرتے دم تک دین پر رہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں جیسے اللہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم پیروں ہی پر چلے کوئی ہاتھ سے چل نہیں سکتا چلے گا دو چار قدم چلے گا فطری طور پر جو قدموں سے چلا جاتا ہے وہ ہاتھ سے نہیں چلا جا سکتا ایک نظام اللہ نے بنایا اپنی ایک سنت اور فطرت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر جاری اور ساری فرمایا اللہ نے سورج کا ایک نظام بنایا کہ ہندوستان میں دسمبر میں اور تیس تاریخ کو اتنے بجے طلوع ہو اور اتنے بجے غروب ہو ایک سیکنڈ پہلے سورج طلوع نہیں ہو سکتا اور ایک منٹ کی ایک سیکنڈ کی تاخیر سے لیٹ کر کر غروب نہیں ہو سکتا اللہ نے اسے مجبور کیا اتنے بجے نکلنا اور اتنے بجے غروب ہونا اللہ نے ایک نظام بنا دیا امریکہ والوں کے لیے ایک نظام بنایا عرب والوں کے لیے ایک نظام بنایا کبھی آج تک آپ نے سنا کہ سورج آج نہیں نکلا سورج نکلتا ہے بادل اسے چھپا لیتا ہے سورج اپنا کام کرتا ہے ستارے اپنا کام کرتے ہیں لیکن دن کی روشنی اس کو چھپا لیتی ہے یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ انسانوں کو مجبور کرے کوئی کافر کفر نہیں کر سکتا تھا پرندہ سمندر میں تیرنا چاہے نہیں تیرتا سمندر کی مچھلی ہوا میں اڑنا چاہے نہیں اڑ سکتی اللہ نے ایک نظام بنایا وہ نظام اللہ تعالیٰ قادر مطلق تھا انسانوں کے اندر کہ فجر میں آٹومیٹک وہ اٹھ جاتا بسترے سے اور خود بخود آٹومیٹک قدرتی طور پر اس کے قدم مسجد کی طرف آ جاتے فجر کی نماز ادا کرتا ظہر ادا کرتا اپنے وقت پر اثر ادا کرتا رمضان آتے ہی خود بخود شہری کو جگ جاتا اور خود بخود ہاتھ یہ کر سکتا ہے اللہ اتنے بڑے سورج کو کر رہا ہے لیکن کیسے پتا لگے گا کہ ان میں جنتی کون ہے اور دو زخی کون ہے دوست کون ہیں دشمن کون ہے اللہ کے ولی کون ہیں اور دین کے اللہ کے دشمن کون ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے اس دنیا میں حق اور باطل کی جنگ کو رکھا آدم علیہ سلاۃ وسلام کے پہلے بچے حابیل اور قابیل کے اندر کفر اور اسلام کا پہلا ماری کا ہوا حق اور باطل کی پہلی جنگ ہوئی جس کے اندر حابیل کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا اور حابی باطل جماعت میں اس کا شمار ہوا اور اس نے دنیا کے اندر پہلا قتل کیا اور پہلا خون کیا ہر زمانے میں ہر پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا آ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ حضرات انبیاء علی نبی علیہ و وسلام ہیں سب سے زیادہ اور ان پیغمبروں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پسندیدہ ہے لیکن آپ فرماتے ہیں اوزی تو فل وما اوزی احد آحت مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی اور اتنا ستایا گیا کہ سوالات پیغمبر ان کے صحابہ اور ان کی امت اور ان کے ماننے والوں کو اتنا نہیں ستایا گیا کیوں اللہ کے زیادہ قریب تھے اللہ تعالی کے زیادہ محبوب بندے تھے نبوت اور رسالت کے اعلی عہدے پر آپ فائز تھے امتحانات بھی زیادہ آئے اور آپ نے فرمایا جتنے امتحانات میرے ساتھ آئے کسی اور کو نہ اب تک آئے ہیں نہ قیامت تک آئیں گے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا تھا کہ اپنے محبوب کو تائف کے زمین کے اندر پٹتا ہوا دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا تھا کہ نبی کا دل دکھتا تھا نبی کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی جب آپ کو شاعر کاہن مجنون دیوانہ کہا جاتا تھا کیا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا تھا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکل کر آپ روتے ہوئے بے یاروں مددگار آپ مدینہ طیبہ کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی آپ کس مرحلے سے گزرے ہوں گے وہ دنیا کا ہر خاوند جانتا ہے ہر شوہر جانتا ہے جب بیوی پر تحمت لگتی ہے باپ جانتا ہے جب بیٹی پر تحمت یہ اللہ کو اچھا لگتا تھا اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو روک نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ چاہتے تو جیسے ہی یہ تحمت منافقوں نے لگائی اور منافقوں نے یہ بے بنیاد خبر اٹھائی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبر امین کو بھیج کر اس کا خلاصہ نہیں کر سکتے تھے اور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ جھوٹی خبر ہے اتنے دنوں تک نبی کو تڑپایا گیا نبی کو بے چین کیا گیا نبی کو مسترب کیا گیا یہ حق کا خاصہ ہے اللہ تبارک تعالی حق کی آگ کے اندر حق کی حق کے نار میں اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو جھلسا کر اور امتحان لے کر اللہ تبارک تعالی ان کو آزماتے ہیں اور اللہ تبارک تعالی ان کی آزمائش کرتے ہیں ورنہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جو چیز مفت میں ملتی ہے انسان کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان مراحل سے گزارتے ہیں قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباسا والذرہ وزلزلوا یقول الرسول والذین آمنوا ما متا نصر اللہ متا نصر اللہ تم سمجھتے ہو تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے کہ نام سلیمان رکھ لیا عیسیٰ رکھ لیا موسیٰ رکھ لیا مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے ووٹنگ لسٹ کے اندر مسلمان نام لکھا دیا اور باپ دادا مسلمان مسجد کا تختہ پلنگ مل گیا مسجد کا دفتر نکاح مل گیا مسجد کا امام آ کر نکاح پر تم سمجھتے ہو ایسے تم داخل ہو جاؤ گے والم ابھی تک تمہارے ساتھ وہ حالات نہیں آئے کون سے کہ ایسے حالات مستدم البسا و درہ و ہلا دیا گیا مصیبتیں آئیں امتحانات آئے حتیہ یقول اور رسول کہ کے رسول نے کہا ودین آمن اور نبی کے ساتھ جو لوگ صحابہ تھے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی آخر تڑپایا جا رہا ہے سلگایا جا رہا ہے کاٹا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے اولاد کو زبا کیا جا رہا ہے پانی مانگنے پر تیر چلائے جا رہے ہیں متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ ان نصر اللہ ہی قریب اللہ نے فرمایا کہ اب مدد قریب میں آنے والی ہے یہی حال سرور کونین آخائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا کہ میرے سر پر تاج نبوت رکھ دیا گیا ہے مجھے اللہ نے نبی بنایا مجھے اللہ نے رسول بنایا اور کلام پاک مجھ پر نازل ہوتا ہے اور آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا پورو لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگوں میں پہاڑ کے اس طرف بھی پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ پر کھڑا ہوا آدمی دونوں سم دیکھ سکتا ہے اور پہاڑ کے نیچے والا آدمی ایک سم دیکھ سکتا ہے کیا تم مجھے صادق امین مانو گے لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے آپ کو جھوٹ آزمایا ہی نہیں آپ سچے آپ امین کہا کہ میں اس طرف سے اللہ کے عذاب کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں کیا تم مانو گے کہا نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں فرمایا اس سے بچنے کی صرف ایک سبیل ہے راستہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور میری نبوت کی تصدیق کرو تو فوراً یہ جو ہے مردود ملون ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا تب لکھا علی حاضہ جما تھا ارے اسی وقت پہلی دعوت اور پہلی پکار پہلی صدا اور پہلی دعوت و تبلیغ ہی پر مخالفت شروع ہو گئی اور اپنے خاندان کا قبیلے کا آدمی اس کی مخالفت کرنے لگا اور جنگ کرنے کے لیے آمدہ ہو گیا تب بن لتا علیحادہ جمع تھا نا اس لیے آپ نے جمع کیا یہ مخالفتیں سن چار نبوی میں یعنی یہ جو آج ہم ہجری سال کہتے ہیں نا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال کے بعد دس سال کے بعد جب آپ نے ہجرت پر بائی مکہ مکرمہ سے دس تیرہ سال کے بعد وہ اس وقت سے ہجری سال شروع ہوا اس سے پہلے جو سال شمار کیا جاتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کو تاریخی واقعہ بنا کر سن ایک نبوی سن دو نبوی سن تین نبوی ایسا اس سے پہلے ابرہا کا جو لشکر آیا تھا اس کو بڑا واقعہ بنا کر وہاں عام الفیل ہاتھیوں والا سال عیسویں سال کو وہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کے بعد سال جو شمار کیے جاتے تھے وہ سن ایک نبوی دو نبوی تین ایسے چنانچہ سن چار نبوی میں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنانے کے چوتھے سال میں یہ جو کافر تھے یہ مشرق تھے ان لوگوں کا ظلم ان لوگوں کا ستم اور ان لوگوں کا اتاب ان لوگوں کی ہٹ دھرمی ضرورت سے زیادہ ہونے لگی ارے کون برداشت کرے گا ان کی بتوں کو گالی دی جا رہی ہے لات کو گالی دی جا رہی ہے عزا کو گالی دی جا رہی ہے مناف کو گالی دی جا رہی ہے مناف کو گالی دی جا رہی ہے حق جب باطل سے برسر پیکار ہوتا ہے اور باطل ہکا بکا ہو جاتا ہے اور زبان سے جواب دے نہیں پاتا حضرت ابراہیم علیہ سلا تو سلام نے کہا ربی اللہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں کیا کیا جس کو سولی دینا تھا اور جس کو پھانسی دینا تھا کہا کہ لوگوں یہ مرنے والا نہیں تھا میں نے زندگی دے دی اب اسے سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا دیکھو میں نے زندہ کیا نہیں کیا ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا کہا کہ یہ زندہ ہے مرا ہوا کہا کہ زندہ بلا کر اس کو قتل کر دیا کہا کہ میں نے موت دے دی اچھا زندہ کرتے ہو مارتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ ہی صلاح نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے جہاں پناہ بادشاہ صاحب اپنے آپ کو خدا کہنے والے اپنے آپ کو رب کہنے والے ایک کام کیجئے گا کل آپ اپنی خدائی کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس سورج کو مغرب سے نکالیے اور مشرق میں ڈبائیے تو قرآن کہتا ہے فبو ہی تن لدی کفر یہ کافی یہ نمرود ہکا بکا ہو گیا جب حق باطل سے بر پیکار ہوتا ہے اور باطل کی زبان جب گنگی ہو جاتی ہے اور باطل کی زبان چلنے سے قاصر ہو جاتی ہے دلیل کا جواب دے نہیں سکتے تو باطل کیا کرتا ہے ہاتھ پیر چلاتا ہے ہر زمانے کے اندر یہی ہوا نمرود نے یہی کیا کہ اس نے آگ کو روشن کیا اور اتنی آگ کہ آسمان فضا میں اننے والے پرندے جل کر گھوم کر خاک ہو کر زمین پر گر جاتے تھے کئی دنوں تک اس نے آگ کو روشن کیا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو ایک من جنیخ کے ذریعے سے اس نے اس آگ کے اندر داخل کر دیا بہرحال آپ نے دیکھا کہ جب زبان لاجواب ہو گئی گونگی ہو گئی ستانے پر اتر گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دو گنا دو اللہ ہوتے اللہ کہ اگر اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے نہ سورج نکلتا نہ چاند نکلتا نہ ہم مرد بانے ہوتے نہ عورت عورت ہوتی وہ خدا چاہتا سورج نکالنا اور خدا چاہتا سورج ڈبونا وہ خدا چاہتا کہ سورج شمال سے نکالنا یہ خدا چاہتا جنوب سے نکالنا یہ خدا چاہتا مرد بانا بنانا وہ خدا چاہتا عورت بنانا ایک اور خدا چاہتا ہجڑا بنانا کائنات کا نظام چل ہی نہیں پاتا آپ اگر کہے کہ دونوں خدا آپس میں کمپرومائز کر لیں کہ تین مہینے تیری خدائی اور تین مہینے میری خدائی تب بھی نہیں ہو سکتا وہ خدا ہی نہیں جو کسی کے سامنے جھکے کسی کے سامنے کمپرومائز کرے لوکانا فیم علی اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا لفصا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا تو جب کس قسم کی دلیلیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے رکھی اور وہ دلیل کا جواب سوال کا جواب جواب دینے سے زبانیں جو ہے ان کی گونگی ہو گئی اب انہوں نے وہ ہتھیار اپنایا جو ہتھیار ان کے آبا اجداد فرون نے اپنایا تھا نمرود نے اپنایا تھا قارون نے اپنایا تھا شداد نے اپنایا تھا ظالموں نے کافروں نے ان کے روسا نے اپنایا تھا وہ ہتھیار تھا ظلم کا وہ ہتھیار تھا تشدد کا وہ ہتھیار تھا مسلمانوں کو اہل ایمان کو ستائے جانے کا ان کو تانا دینے کا اور ان کو ذلیل کرنے کا اور ان کو رسوا کرنے کا اسلام پہلے ظاہر کرنے والوں میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت قطعت القبرا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آل یاسر یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ کہ باپ ماں اولاد حضرت سمیہ حضرت عمار بیٹے حضرت یاسر ابا یہ آل یاسر اور حضرت مقداد یہ سات آٹھ لوگ تھے کہ جو شروع میں انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظالم جو ہوتا ہے اور اہل باقی جو ہوتا ہے باقی کے راستے کو اپنانے والا اللہ کی قسم ایک نمبر کا ہگڑا ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے اسے فیس ٹو فیس بات کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اسے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی وہ کرتا کیا ہے وہ ظالموں کا سہارا لیتا ہے اور وہ باطل کا سہارا لیتا ہے وہ تشدد کا سہارا لیتا ہے ہمت نہیں ہے ہمت نہیں ہے قرآن نے کہا اگر تم اس کو کہتے ہو اللہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا ہے ایک کام کرو ایک صورت نازل کر کر بتاؤ ایک آیت تم بنا کر بتاؤ ایک حصہ اللہ ساتو بسورت سورت مثلی تم تو تمہاری زبان پر تمہیں ناز ہے نا ہم عرب ہے اور دوسرے اجن ہیں ایک سورت بناؤ ایک آیت بناؤ کیا کیا انہوں نے جواب نہیں دیا اب جواب نہ دیتے تو کیا کرتے ہیں کہ کبھی بھی یہ لوگ میرے اللہ کی قسم حق طاقت کا نام ہے حق شجاعت کا نام ہے حق بہادری کا نام ہے حق دلیری کا نام ہے حق سینا چوڑا کر کر جو ہے باطلوں کے سامنے چلنے کا نام ہے حق آجزی کا نام نہیں انکساری کا نام نہیں دبنے کا نام نہیں تلوے چاٹنے کا نام نہیں کمپرومائز کرنے کا نام نہیں راضی کرنے کا نام نہیں جی حضوری کا نام نہیں چمچا گری کا نام نہیں حق بلند جھنڈے کا نام ہے حق کبھی جھکتا نہیں حق کے سامنے باطل جھکتا ہے حق قائم ہونے کے لیے آیا اور باطل مٹنے کے لیے آیا وقل جا الحق وضاحت الباطل ان الباطل کانا ذہو خا قائم ہونے کے لیے آیا باطل مٹنے کے لیے آیا اللہ نے باطل کو مٹنے کے لیے پیدا کیا ان الباطل کانا ذہو خا باطل کی برف کیوں بنایا گھلنے کے لیے بنایا دودھ کو گرم کیا گیا کیوں کیا گیا ٹھنڈا ہونے کے لیے کیا گیا انسان کو کیوں پیدا کیا گیا مرنے کے لیے پیدا کیا گیا آم کے درخت کو کیوں پیدا کیا آم چھوڑنے کے لیے پھل دینے کے لیے پیدا کیا ان الباطل کان زہوقا باطل کو اللہ نے پیدا کیا ہے مٹنے کے لیے اللہ کی عجیب شان ہے باطل سر اٹھا کر چل نہیں سکتا باطل اکڑ کر چل نہیں سکتا باطل میں ہمت نہیں حق کے ساتھ وہ جو ہے مقابلہ کرے میدان کے اندر آ کر آج ہمت ہے آج امریکہ کے باپ کو ہمت ہے اگر وہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے کافر مشرق گورے کالے دشمن اندر دیکھیں قوم کے بچے معاذ اور ماوس بن کر ان ابو جہلوں کا کیسا قلعہ کما کرتے ہیں آئے میدان کے اندر آئے میدان کے اندر بدر کا بدر کی مزہ ہم ان کو چکائیں گے ہم ان کو عہد کا آزاد دیں گے ہم ان کو تبوک کا ذائقہ چکائیں گے جب کبھی میدان کے اندر باطل آیا ہے وہ رسوا ہو کر گیا ہے وہ ذلیل ہو کر گیا ہے وہ نیست و نابوت ہو کر گیا ہے کوئی میں کلال بتا دے کہ اسلام کبھی شرمندہ ہوا ہے اسلام کبھی کسی کے سامنے جھکا ہے اسلام کسی کے سامنے کمپرومائز کیا ہے اسلام جھکنے کے لیے نہیں اسلام بلند ہونے کے لیے حق بلند ہونے کے لیے آتا ہے باطل جھکنے کے لیے آتا ہے باطل جی حضوری کے لیے آتا ہے باطل کمپرومائز کے لیے آتا ہے باطل میں طاقت نہیں ہے ہم نے جتنے فرقہ باطلا سے ٹکر لی ہے آدیانی فرقہ ہے فلاں فرقہ فلاں فرقہ کسی میں ہمت نہیں تھی برسر پیکار ٹیبل پر بیٹھ کر دلیلوں کا جواب دلیلوں سے دیا جائے روایتوں کا جواب روایتوں سے دیا جائے ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی نتیجہ کیا کیا اس زمانے کے اندر انہوں نے اپنے رواسا اپنے حکما کو ساتھ لیا اس زمانے کے اندر دیڑو چمار کافر اور مشرکوں کے پاس جا کر تھانوں لے جا کر عدالتوں لے جا کر کیا ہمارے خلاف رپٹ نہیں لکھوائی اور انہوں نے ہمارے بیانوں کے کٹنگ دے کر یہ نہیں کہا کہ یہ پولیس کے خلاف بولتا ہے یہ جہاد کے بارے میں بولتا ہے یہ طالبان کے بارے میں بولتا ہے یہ ملا عمر کو دعا کرتا ہے یہ اسامہ کا نام لیتا ہے یہ جہاد اور شہادت کا نام لیتا ہے بات بریلویت کی تھی بات باطل فرقے کی تھی بات ایک گمراہ جو ہے فسادی مدرسے کی تھی بات ہمت ہوتی دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا قرآن کا جواب قرآن کی آیتوں سے دیا جاتا اکابرین کے حوالوں سے دیا جاتا یہ پولیس کا پولیس کہاں سے آ گئی یہ قانون یہ کیا جانے یہ کیا جانے مسلک کیا ہوتا ہے حق کیا ہوتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کیا جانے اور بتوں کا پجاری گاؤں ماتا کا پیشاب کرنے والا ہمیشہ باطل جو ہے غیروں کا سہارا لیتا ہے باطل اپنے اہل باطل کا سہارا لیتا ہے جس میں ہمت ہوتی ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرتا ہے وہ مناظرہ کرتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے وہ دلیلوں کا جواب دلیلوں سے دیا کرتا ہے بہرحال بزدل جو ہوتا ہے باطل اور ہجڑا ہوتا ہے ہمت نہیں ہوتی تو یہ لوگ کیا کیے جب جواب نہیں دے پائے تو ان میں بھی حضرات صحابہ کرام اور اہل اسلام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور آپ کی طاقت اور آپ کی قوت اور آپ کا دبدبا اور آپ کا روب آپ کا جلال آپ کا کمال آپ کا آپ کے پاس فرشتوں کی آمد و رفت اور آپ کے ہاتھ کے اشاروں سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ دیکھ رہے تھے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا سن چار نبوی کی بات ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہوں نے ستانا نہیں شروع کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا ایک سماج میں مقام تھا معلوم تھا ان کو چھیڑا جائے گا ان کے ساتھ الجھا جائے گا قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی ان کے پیچھے ایک طاقت ہے ان کے پیچھے ایک قوت ہے حضرت خطعزت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اہل عرب کی معزز ترین اور شریف خاتون تھی ان کے بارے میں بھی اب یہ بیچارے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ خاتان سے اپنے گمشدہ بھائی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آ گئے تھے ان کا ایک بھائی گم ہو چکا تھا ان کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ کے اندر ان کا گمشدہ بھائی ہے تلاش کرنے کے لیے آئے جب تلاش کیا تو نہیں ملے تو ان کے جو دو بھائی تھے اپنے وطن قہتان وہاں چلے گئے قبیلے کی طرف اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں رہ گئے اس زمانے کے اندر باہر کا آدمی خارجی آدمی عرب میں مکے میں مدینے میں رہنا ہے تو کسی آدمی کو اپنا حلیف وکیل اور کفیل بنا کر اس کی ماتحتی میں رہنا پڑتا تھا ابو حزیفہ تھے ان کے ساتھ ان کی جو ہے حلفیت میں اور ان کی کفالت و وکالت میں حضرت یاسر رہ گئے تھے یہ پردیسی تھے یہ غریب تھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ تعالی ایک شخص کی باندھی تھی اور ان کے گھر پیدا ہوئے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ہمت نہیں باطل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ لگائے ہمت نہیں صدیق اکبر سے جو ہے وہ مقابلہ کرے ہمت نہیں امی جان حضرت قطعیت کیوں ان کے پیچھے ایک طاقت ہے ان کے پیچھے ایک قوت ہے ان کے پیچھے جاہ و جلال ہے ان کے پیچھے حشمت ہے ان کے پیچھے عظمت ہے اب بیچارے غریب پردیسی اور باندی قسم کے یہ غریب گھرانہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت یاسر کو انہوں نے وہ ستایا ستایا کہ ان کو لوہے کی زیرہ پہنائی جاتی تھی اور ان کو گرم ریت کے اندر ڈالا جاتا تھا پانی یہ پوچھتے تو پانی نہ دیتے اسی حالت کے اندر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا اتنا پیٹا اسد الغاب کے اندر لکھا ہے مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ مار کھا کر نہیں تھکتے تھے وہاں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی جاتی تھیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرتے فرماتے اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اے آل یاسر اے یاسر اللہ تمہارے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دے اے آل یاسر تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہو اے آل یاسر جنت کی حوریں تم سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں اے آل یاسر تمہیں بشارت ہو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ کے نبی بہت مجبور تھے کچھ کر نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ ان ظالموں کا سکہ چلتا تھا جہاد کی اجازت نہیں تھی قتال کی اجازت نہیں تھی وہ تو مدینہ طیبہ کے اندر اس کی اجازت دی گئی تھی آپ صبر کا جام پیا کرتے تھے اور ان حضرات کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہیں اذیتوں کو نہ ناقابل برداشت ہوئی اور پھر اسی راہ کے اندر زخموں کی تام نہ لا کر نہ سہ کر آپ نے جامع شہادت کو نوش کر لیا اس کے بعد حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو بھی بہت ستایا جاتا تھا ان کو بہت تکلیف دی جاتی تھی اور ان کو بہت اذیتیں دی جاتی تھی الٹا لٹکا کر مرچ کا دھواں دینا کبھی کپڑے نکال کر ان کی بے عزتی کرنا اور کبھی ان کو ریگستان کے اندر تنے تنہا ہاتھ پیر مار کر چھوڑ دینا یہ یاسر تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا باللہ اللہ کو گالی دو نبی کو طرف جو ہے اشارہ کر کر کچھ کہہ دو کہتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اعلی یاسر نے وہ جملے استعمال کر لیے سوائے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اسلام کے ابتدائی دور میں امتحان کے مراحل میں انہوں نے استخامت کا جو مظاہرہ کیا ایک نمبر پر حضرت بلال حبشی تھے کبھی کسی کافر کی مشرق کی بات نہیں مانے انہوں نے بات زبان سے نکال لی آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کو نہیں نکالنا چاہیے تھا قرآن شریف نے جو ہے اعلان کیا کہ من من اب ایمانی ہی اور جو لوگ جو ہے ایمان لانے کے بعد مجبوری کی شکل میں انہوں نے زبان سے کوئی کفری کلمات کو نکال دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فامنی باغی ملا پلا اسمال یہ مستر ہے یہ مجبور ہے اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو اور ان کی بھولوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ انہیں امتحان کا بہترین سلا دینے والا ہے اس طریقے سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو شہید ہی ہو گئے اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ضعیف خاتون تھی اور ایک کمزور خاتون تھی یہ ابو جہل نکلنا ایک مرتبہ برچھا لے کر نکلا کہا کہ سمیہ تم کیا کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وہی کہتی ہوں جو اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی کو پسندیدہ ہے فرمایا کہ دیکھو وقت ہے اپنے آبا اجداد کے دین پر واپس آ جاؤ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے استخامت کا مظاہرہ فرمایا وہ استخامت کی پہاڑ بنی رہی اور انہوں نے کہا اے ابو جہل جو تو کچھ کر سکتا ہے کر لے فخذی مانتا خاص ابو جہل نے شرمگاہ کے اندر برچا مارا اسی وقت جام شہادت نوش کر لیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں آسمان سے فرشتوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال شروع ہو گیا وہاں جنت کے اندر آپ کے لیے سب پرندے اپنے پگوٹوں کے لیے جھگڑا کر رہے تھے میں جو ہے اسلام کی خاتون اول اسلام کی پہلی شہید خاتون کو میں اپنے اندر جگہ دوں گی وہاں پر کمپٹیشن ہونے لگا فرشتے بےتاب تھے اس اسلام کی خاتون اول پہلی جام شہادت نوش کرنے والی خاتون کا استقبال کرنے کے لیے آسمان مسکرا اٹھا فرشتے جھوم اٹھے اور جنت کو سجا دیا گیا یہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری ہچکی لی آخری سانس لی اللہ تعالیٰ نے وہاں عرش کے فرشتے اور وہاں آسمانوں کے فرشتوں نے جشن منایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی اللہ نے عورت کو شرافت دی اللہ نے عورت کے سر پر جامع شہادت کا پہلا تاج پہنایا بڑے بڑے اس وقت جری تھے بہادر تھے مرد حضرات تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ مسلمان عورت کو عزت سے نوازنا شہادت تمغہ ہے شہادت ایک عزت کا مقام ہے شہادت اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کرنے والا ایک عظمت والا جو ہے رتبہ ہے اللہ جیسے ہر کسی کو نبی نہیں بناتے اللہ جیسے ہر کسی کو رسول نہیں بناتے اور شہید بھی اللہ ہر کسی کو نہیں بناتے شہید وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ہمیں اگر جامع شہادت پسند نہیں اللہ ہمیں یہ نعمت نہیں دیتے ہمیں اگر یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر یہ تاج سے ان کو منور کر دیا اس تاج سے ان کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو روشن کر دیا اور اس دنیا کے اندر ایک فضا بنی اور اسلام کی شہادت کا پہلا پودا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکل کے اندر اس سرزمین کے اندر اسلام کی بقا کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے الہ کلیمت اللہ کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس درخت کو شہادت کے لگا دیا گیا اور وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا اور تاحال یہ سلسلہ ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور مٹانے والی طاقتیں مٹ جائیں گی ختم کرنے والی طاقتیں ختم ہو جائیں گی نیست نابود ہو جائیں گی جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جیسے نماز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انکر وہ ان لہو اللہ فون ہم نے قرآن کو نازل کیا ہم قرآن کی آیتوں کی حفاظت کریں گے جہاد قرآن میں ہے نہیں ہے شہادت قرآن میں ہے نہیں ہے چار سو اسی آیتوں کے اندر جہاد کا اور شہادت کا تذکرہ ہے جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو یہ چار سی اسی آیتوں کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی نماز کی آیتوں کی حفاظت ہوگی تو نماز کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی زکات کی آیتوں کی حفاظت ہوگی زکات کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی حج کے آیتوں کی حفاظت ہوگی تو حج کی حفاظت ہوگی نہیں ہوگی اسی طریقے سے یہ جہاد چلتا رہے گا خوش نصیب ہیں اور قابل سعادت ہیں اور قابل فخر ہیں وہ نوجوان وہ مسلمان وہ مرد وہ عورت ہے جو جذب جہاد سے سرشار ہیں جو جذب شہادت سے سرشار ہے جو اسلام کی کوہان پر اسلام کی چوٹی پر جو پہنچے ہوئے ہیں تمام کے تمام اعمال اس کے نیچے ہیں ترمیزی بخاری مسلم شریف کی روایت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایل امالی افضل عملوں کے اندر کون سا عمل افضل ہے آہا نے فرمایا انتو منو باللہ و رسولی اللہ پر ایمان لانا اللہ کے رسول پر ایمان لانا وہ تو جاہد اللہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا ایمان لانے کے بعد سب سے افضل ترین عمل جو اللہ کو پسند ہے اللہ کے نبی کو پسند ہے وہ جہاد ہے وہ شہادت ہے روایتیں اس سے بھری ہوئی ہیں میں کہتا ہوں ان علماء کو جو علماء آج جہاد کی بات نہیں کرتے آج شہادت کی بات نہیں کرتے جو ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں امریکہ سے حالات حاضرہ سے قیامت کے دن ان علماء کے منہ پر آگ کی لگام لگائی جائے گی اور ان کو پوچھا جائے گا کیا قرآن کا حصہ نہیں تھا یہ کیا بخاری کا حصہ نہیں تھا یہ کیا نبی کی سیرت کا حصہ نہیں تھا یہ کیا نبی اور صحابہ کرام کی زندگی کا حصہ نہیں تھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جنت تمہارے نمازوں کے نیچے ہے یا یہ کہا تھا روزوں کے نیچے ہے یا یہ کہا تھا تمہارے خانخواہوں کے نیچے ہے یا یہ کہا تھا تمہاری دعوت و تبلیغ کے نیچے ہے یا یہ کہا تھا تمہارے حنفی اور دیوبندی ہونے کے نیچے ہے یا یہ کہا تھا کہ تم عربی اجمی ہو اس کے نیچے ہے میرے آخا نے کیا فرمایا ان الجنت جنت ضلع سیو کہ جنت تلواروں کے کے سائے اندر ہے میرے میرے نے نے فرمایا دنیا کی کسی موت کے بارے میں ضمانت نہیں دی اور دنیا کے کسی قتل کے بارے میں ضمانت نہیں دی لیکن وہ مجاہد جو اللہ کے راستے کے اندر میدان جہاد کے اندر جا کر جسم کے پرخچے اڑا کر اپنی روح کو جنت کے پرندوں کے پگوٹوں کے اندر ڈال دیتا ہے نے فرمایا کہ اسے چونٹی کاٹنے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی چونٹی کاٹنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کم درجے کی اسے تکلیف ہوتی ہے اور کہا کہ ولی مر جائے تو کہو کہ ولی مر گیا غوث مر جائے تو کہو کہ مر گیا اپنی ادب کی زبان میں کہو مثالیں مبارک ہو گیا اور آگے بڑھو تو کہو پردہ ہو گیا پردہ تو کہا انتخاب تو کہا مثال مبارک تو کہا لیکن کہا کہ جو میرے راستے کے اندر جامع شہادت کو نوش کرتا ہے اموات خبردار ان کو مردہ تک نہ کہنا تو تم کہو گے یہ تو مر چکا ہے آنکھیں بند ہو چکی ہیں زبان گنگی ہو چکی ہے پیر چلتے نہیں ہاتھ پکڑتے نہیں دل و دماغ کام کرتا نہیں میرے اللہ زندہ انسان بولتا ہے زندہ انسان چلتا ہے زندہ انسان کھاتا ہے زندہ انسان پیتا ہے تو نے کہہ دیا ولا تقول میں یختل کہ اسے مردہ تک نہ کہوں کہا کہ تم زبان سے بھی نہ کہو گے دل و دماغ کے اندر بھی خیال نہ کرو گے کہ یہ مر چکے ہیں ولا کہ دل و دماغ کے اندر تم جو ہے گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر چکے ہیں کہا اے اللہ یہ زندہ کیسے ہیں کھاتے پیتے کیسے ہیں بل بلحیا تمہاری بیویوں کو شوہر کھلاتے ہیں تمہاری اولاد کو ماں باپ کھلاتے ہیں تمہارے پڑوسیوں کو پڑوسی کھلاتے ہیں تمہارے غلاموں کو مالک کھلاتے ہیں یہ میرے اتنے محبوب مجبور ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلاتا ہوں بلا کلّہ تشورون لیکن تم احساس نہیں کر سکتے تم شور نہیں کر سکتے یہ وہ میدان ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اس راہ کی خاک بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ذریعہ بنا دیا اس راہ میں جو جانور جاتے ہیں وہ لیت کرتے ہیں وہ پیشاب کرتے ہیں اس لیپ پر اجر اس پیشاب پر اجر اس گھوڑوں کی نال کی اور اس کی ٹاپ پر جو ہے اجر پڑھو قرآن پڑھو ول آدیاتی فلموریاتی خدا فل مغیراتی صبح فاثر نبی ہی نقا فوسط بھی جمع اللہ نے کسی بادشاہ کے گھوڑوں کا تذکرہ کیا مجاہد مجاہد غازی غازی جامع شہادت کے طلبگار طلبگار تیری ماں کا مقام تیرے باپ کا مقام تجھے تیار کرنے والے کا مقام تجھے ساز و سامان دینے والے کا مقام وہ تو دور کے بعد جس جانور کی پشت پر تو بیٹھتا ہے میں اس کے ٹاپ اور نانوں کی قسم میں کھاتا ہوں آدیاتی دبھا فل موریاتی خدا فل مغیراتی صبح فاسر نقا نقاح فوسط بھی جماعت کیوں ہے یہ قرآن اس لیے کہ تعویذ منایا جائے میرے رب نے اس مجاہد کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھائی ہے میرے آقا نے فرمایا اس سرزمین کی خاک جو جسم پر لگے گی اب تم تبلیغ کو جہاد کہہ دو تم اب اپنے جلسے کو اپنے جو ہے کانفرنس کو جہاد کہہ دو تم ملا کی تقریر کو جہاد کہہ دو اب تم مدرسے دیوبند کو جہاد کہہ دو اب تم جمیت العلماء کی تحریک کو جہاد کہہ دو آگے بڑھ کر انا ہزارے کی تحریک کو بھی تم جو ہے یہ کہہ دو کہ رشوت کے خلاف ایک جہاد ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو قیامت کے دن اس زبان کے اندر آپ کو لگا دیا جائے گا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے اسی زمانے میں حضرت سمیہ سے پہلے حضرت یاسر اللہ کو پیارے ہو کر جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر او امی جان حضرت اپنی بیوی اپنی زوجہ حضرت سمیہ کا استقبال کرنے کھڑے ہوئے پہلے پہنچ چکے لیکن اسلام کے پہلے شہید حضرت سمیہ کو کیوں کہا جاتا ہے کیا حضرت یاسر نے اسلام کے راستے میں تکلیفیں نہیں اپنائی کیا ان کی تکلیف آج کی تبلیغی جماعت سے آج کی دیوبندی جماعت سے آج کی بریلی جماعت سے آج کے کانفرنسوں سے آج کی تحریکوں سے کیا ان کی تحریک کم تھی ان کو جو ستایا گیا تھا قیامت تک جو جلسے کریں گے مدرسے قائم کریں گے تبلیغ والے جو جماعت کے اندر نکلیں گے چلوں میں نکلیں گے سالوں میں نکلیں گے حضرت یاسر کی انتہا حضرت یاسر کے آزمائشوں کی ایک پل کا مقابلہ یہ ساری دنیا کی تحریکیں اور جماعتیں نہیں کر سکتی لیکن ان کو اسلام کا پہلا شہید نہیں کہا گیا حضرت سمیہ کو کہا گیا جبکہ پہلے حضرت یاسر شہید ہو چکے تھے حضرت یاسر جنت میں جا چکے تھے حضرت یاسر جنت کے دروازے پر حوض کوثر پر اپنی زوج متحرہ حضرت سمیہ کے انتظار کے اندر کھڑے ہوئے تھے تاریخ کے اندر بخاری شریف کے اندر اسلامی جو حضرت صحابہ کی سمانے اور سیرت کی کتابیں کیوں حضرت سمیہ کو کہا گیا جماعت میں مرے آن لائن مر گئے دیوبند میں مرے شہید ہو گئے ارے حکمی شہید اور ہوتا ہے حقیقی شہید اور ہوتا ہے پیٹ کے درد سے مرنے والا بھی شہید ہے زچکی میں مرنے والی عورت بھی شہید ہے دیوار گر کر مرنے والا بھی شہید ہے آگ میں جل کر مرنے والا بھی شہید ہے بیوی کی ناموز بچانے کے لیے جو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے رشتے حلال کی طلب اور جستجو میں جو مر جاتا وہ بھی شہید ہے تمہارا کیا کمال ہوا چلے میں جا کر شہید ہو گیا سال میں جا کر شہید ہو گیا دیوبند میں جا کر شہید ہو گیا جمعیت کی کانفرنس میں جا کر شہید ہو گیا ارے گھر بیٹھے پیٹ کے درد سے مرا وہ بھی شہید ہے حدیث کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حکمی شہید اور ہے حقیقی شہید اور ہے حقیقی شہید وہ ہے حقیقی جہاد کر کر جو مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں حضرت یاسر امتحان کے مرحلے سے گزر رہے تھے انتقال ہو گیا ان کو جامع شہادت کا پہلا تاج ان کے سر پر رکھا جانا چاہیے تھا لیکن کسی کافر کی مٹ بھیر کے اندر مقابلے میں جو پہلا کا ہوا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا خطال کا نام جہاد ہے مارکے کا نام جہاد ہے فیس ٹو فیس لڑنے لڑ کر اسلام کے لیے جنگ کرنے کا نام جہاد ہے اگر جہاد نماز کا نام ہوتا اگر جہاد اذان کا نام ہوتا اگر جہاد جو ہے دعوت و تبلیغ کا نام ہوتا تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا شہید کہا جاتا لیکن اسد الغابہ کے اندر اور فت الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر ہمارے کابرین نے جو لکھا سب یہی یہی تو آپ نے سنا ہوگا اب تک اور فضائل اعمال کے اندر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب نمبر اللہ مرکز نے جو پہلی جلد ہے فضائل صحابہ کی اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہا جبکہ حضرت یاسر انتخ فرما چکے تھے اور ظاہری اعتبار سے شہید ہو چکے تھے ظاہری اعتبار سے پیٹ کے درد والا بھی بیوی کی عزت بچانے والا بھی اور کاروبار کرنے والا بھی ظاہری اعتبار سے حکمن شہید ہے حقیقی شہید وہ ہے جو کلیمت اللہ کے لیے کافروں سے مقابلہ کرے وقت کے فرون کا مقابلہ کرے وقت کے دجال کا مقابلہ کرے حالات کا مقابلہ کر کر اپنے جان کو جان یا کے حوالہ کرے کتال کا جو جہاد کتال کو کہتے ہیں اور جد اور مشقت کرنا یہ ذیلی ترجمہ ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں صرف مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ اور دو ایک علماء نے جہاد سے تعبیر کیا ہے اور وہ بھی جہاد مانوی جو اور مشقت ہمارے اکابرین کا مسلک ہے کہ جمہور علماء کے طور طریقے کو چھوڑ کر اگر ایک عالم الگ اپنا کوئی بات اپنی بات بیان کرتا ہے سمہوں نے کہا میدان میں جا کر جہاد کرنا جہاد ہے قتال کرنا قتال جو ہے جہاد ہے اور کافر کے ہاتھوں مارا جانا شہادت ہے لیکن اگر دو ایک عالموں نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ ان کی اشتہادی خطا ہے ہم یہ کہیں گے ان کا تفرد ہے علماء دیوبند کا مسلک ہے کہ نوافل کی جماعت نہیں کی جا سکتی اشراق کی جماعت نہیں عوامین کی جماعت نہیں تحجد کی جماعت نہیں چاش کی جماعت نہیں جماعت صرف فرض کو نماز جنازہ اور پھر جو ہے تراوی اور پھر جو ہے یہ فرائض کی نماز عیدین کی نماز ہے جو مصنون ہے ثابت بھی سننا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں لیکن شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ عمر قدو یہ چھوٹے موٹے عالم نہیں شیخ الحدیث تھے دار دیوبند کے انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ جو ہے ہم جو ہے تحجد کی جماعت کریں گے تا حیات کرتے رہے اور آج جو ہے مولانا محمود مدنی بھی جماعت کرتے ہیں اور آج جو ہے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکات بھی جماعت کرتے ہیں یہ ان کا تفرد تھا یہ دارلوم دیوبند کا مسلک نہیں تھا حضرت کہا جائے گا یہ آپ کا تفرد ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے دعوت و تبلیغ کو ہمارے اکابرین میں سے جن اکابرین نے جہاد سے تعبیر کیا ہے وہ مانوی اعتبار سے تھا وہ لغوی اعتبار سے تھا حقیقی اعتبار سے جہاد یہی ہے ویسے تو یہ بھی کہا گیا وہ افضل الجہاد من کلیمت حق ان سلطان جائد بہترین جہاد وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے یہ نہیں اس میں اگر وہ مر جاتا ہے اسے شہید نہیں کہتے شہید وہی ہوگا جو مارکے کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کا کتاب اسی لیے دیا گیا اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں جو شہید نمبر دو اسلام کے کہلاتے ہیں اور اسلام کے پہلے زخمی ہونے کا اسلام کے لیے اپنے عزو کو کٹانے کا اور خون بہانے کا پہلا اعزاز بھی حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ نو کو جاتا ہے مدینہ طیبہ کے اندر جب بدر کو مارکا ہوا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا رمضان کے اندر رمضان البدر کے اندر کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے اچانک دونوں فریق اور دونوں حریف اچانک گولہ باری نہیں کرتے اور حملہ نہیں کرتے طریقہ یہ ہوتا ہے ادھر کے تین آدمی اور ادھر کے تین آدمی تو جو سورما تھے کافروں کے مشرکوں کے ان سورماؤں میں سے اس نے اپنے کلیجوں کے ٹکڑوں کو کافروں نے مشرکوں نے اس میدان کے اندر جھونک دیا مبارزہ اسٹارٹنگ جو ہے اسے لڑائی کہتے ہیں اور جو ہے وہ شروعات اس کو کہتے ہیں مبارزہ کہتے ہیں تو تین آدمی ادھر سے آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مہاجروں کو بھیجا تو کہنے لگے انصاروں کو بھیجا کہنے لگے ان سے تو ہم نہیں لڑتے یہ تو بیچارے معصوم ہیں تم ہمیں ہمارے جگر پاروں کو ہمارے دشمنوں کو بھیجو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کھڑے ہو جاؤ اے حضرت حمزہ کھڑے ہو جاؤ اے عبیدہ ابن حارث کھڑے ہو جاؤ ادھر کے تین تھے اور ادھر کے تین یہ حضرات جو ہے کھڑے ہو گئے مبارزہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو کافر آیا تھا ایک بار میں اس کا کام تمام ہو گیا اور اس کے لاشے کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے اور بدبو وہاں سے پھیلنے لگی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر جو آیا تھا مبارزے کے لیے وہ اسٹارٹنگ بیٹنگ کے لیے وہ ایک بار کے اندر اس کے جسم کے جو ہے ٹکڑے ہو گئے لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ جو ہے بڑا جو ہے طاقتور بھی تھا اور تلوار چلانے کا بڑا ماہر اور فنکار تھا وہ وار کا جواب وار سے دیتا تھا ڈیفنس کیا کرتا تھا آخر کار جب ان دونوں کے اندر کافی وقت تک لڑائی ہو رہی تھی بالآخر اس ظالم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کو کاٹ دیا جس کی وجہ سے خون رسنے لگا اور خون بہنے لگا اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ ڈھیر ہونے کے قریب ہیں اور لگ رہا ہے کہ خون ان کا زیادہ چلا جائے گا فوراً اپنی ساتھی کی مدد کے لیے آئے اور حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث کے مقابلے کے اندر جو آدمی تھا جو ظالم کافر تھا آپ نے وار کے ذریعے سے اس کو قتل کر دیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا یہاں حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زخمی حالت کے اندر لے جایا گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک تلوے کو اپنے خدب مبارک کو آپ نے وسیع فرمایا آپ نے کشادہ فرمایا حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہوش و حواس تھے آپ نے اپنے کلے کو اپنے رخسار کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھا رونے لگے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے شہادت کی لذتیں ملے گی کیا مجھے شہادت کی حلامتیں ملے گی کیا مجھے شہید کا مقام ملے گا میں تو جو ہے اس کو قتل نہ کر سکا حضرت حمزہ نے قتل کیا اور میرا پیر جو ہے کاٹ دیا گیا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی انہیں جنت کی خوشخبری دی فرمایا اللہ کی نگاہ کے اندر تم شہید ہو اللہ کی نگاہ کے اندر تم شہید بنا دیے گئے ہو تو یہ آپ نے خوشخبری دی اتنا کہنا تھا آپ کے چہرے پر جو اداسی تھی آپ کی زبان جو گونگی تھی اب وہ زبان بولنے لگی آج تمہیں بسترا چھوڑا نہیں جاتا آج تمہیں مال نہیں چھوڑا جاتا آج تمہیں جڑو کی غلامی چھوڑی نہیں جاتی آج تمہیں اولاد کی محبت چھوڑی نہیں جاتی آج تمہیں یہ غلیل غلیظ اور ذلیل دنیا کی محبتیں چھوڑی نہیں جاتی دیکھتے نہیں ہو ستر ستر سال کا بڈھا ہے اپنی بڈی سے ملنے کے لائق نہیں گڑگے جواب دے چکے ہیں بینائی جواب دے چکی ہے ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں اولاد اور بہویں اس کو تختے پر اٹھا کر لے جا کر اسے پیشاب کرواتے ہیں پہانا کرواتے ہیں روزانہ بیس تیس چالیس ٹیبلٹ کھاتا ہے ادھر ادھر کافی مشرق نرس سے سسٹر سے انجیکشن لیتا ہے ادھر بھائی بھتیجے اولاد اس کے انگوٹھے لے کر ٹھپ پہ لگواتے ہیں کہ یہ دکان میرے لیے یہ مکان میرے لیے اس سڑی اس سلیل اس گندی دنیا کے پیچھے تم مرتے ہو آج ذرا سی جھڑی آئی ذرا سی برسات کی ہوائیں چلی میں نے دیکھا کہ صرف جو ہے پچاس فیصد وجوہ حاضر خدمت تھا پونے ایک بجے ایک جھڑی بارش کی کچھ بوند تمہیں جو ہے مسجد سے دور کر دیے تم بارش کی بوند نہیں برداشت کر سکتے تم جو ہے قتل و غارت گری کے میدان کے اندر جا کر کیا تم بچوں کو یتیم کرو گے کیا تم بیوی کو جو ہے بیوہ بناؤ گے تم جو ہے ہم جو ہے یہاں بنگلور کے اندر آؤٹ ڈور جلسہ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا لوگوں نے تانا دیا لوگوں نے کہا یہ کون سا پانچواں مسلک بننے جا رہا ہے یہ پانچواں مسلک کون سا ہے یہ چار سو اسی آیتوں کا مسلک ہے یہ مسلک کتاب المغازی کا مسلک ہے یہ مسلک کتاب الجہاد کا مسلک ہے یہ مسلک بیدان مدر کا مسلک ہے تم کہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پانچواں مسلک وہ ہے جسے ہمارے علماء نے فراموش کر دیا جسے ہمارے خطبہ نے فراموش کر دیا جسے ہمارے مقرری نے فراموش کر دیا کہتے ہیں بھائی یہ تبلیغ کو نہیں چھوڑتا یہ دیوبند کو نہیں چھوڑتا یہ اپنے استادوں کو نہیں چھوڑتا ہاں ہاں یہ پانچواں مسلک ہے یہ جہاد کا مسلک ہے یہ جامع شہادت کا مسلک ہے یہ اوہد کا مسلک ہے یہ ہنین کا مسلک ہے یہ تبوک کا مسلک ہے فخر سے شان پتی سے کہو کہ اس پانچویں مسلک و سنا میں ہی الجہاد کے علم کو ہم تھاننے والے ہیں شان سے کہو اور فخر سے کہو کہ ہم دنیا کے اسلام کے ای العمالی افضلو کے جواب میں آخا نے جو جواب دیا تھا کہ انتجاہدو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو کہو ہم سورت توبہ کے مسلک والے ہیں کہو ہم سورہ انفال کے مسلک والے ہیں کہو ہم جو ہے مال غنیمت کے مسلک والے ہیں کہو والم و انما غنی تم انشین فن اللہ قمسہ کے مسلک والے ہیں کہو ہم منافق نہیں ہیں جو یوں کہیں ان نبیو تنا اورا وہ ماں ہی ابھی اورا ان یریدون اللہ کنارا ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں مال لینا ہے لے لو عزتیں لینا ہے لے لو آل اولاد لینا ہے لے لو وجاہتیں لینا ہے لے لو سلطنت لینا ہے لے لو اور جو ہے حکومت لینا ہے لے لو نبی کے دامن سے ہم جو ہے دامن نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے نبی کے پلوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نے مکے کو دیکھا ہے ہم نے مدینے کو دیکھا ہے ہم نے نبی کے دندانے مبارک کے شہید ہونے کو دیکھا ہے ہم نے حضرت حمزہ کے جگر کے چوائے جانے کے منظر کو دیکھا ہے ہم نے حضرت حمزہ کی انگلیاں کام اور ناک کے بھار بنائے جانے کے ہم نے منظر کو دیکھا ہے ہم حضرت حمزہ کے مسلک کے ہیں حضرت حضرت حماس کے مسلک کے ہیں حضرت سمیہ کے مسلک کے ہیں لوگوں نے کہا ان کی کوئی عزت نہیں انہیں کوئی نہیں بلاتا یہ وہ علاقہ تھا کاربن گلی کا میرا رب گواہ ہے مجھے خدا تباہ کر دے برباد کر دے اگر میں غرور کے ساتھ کہوں میں تکبر کے ساتھ کہوں قرآن کی ایک آیت ہے وہ اما بنعمت ربی کا فحدث کہ نعمت رب کی نعمتوں کا اظہار کرو میں تمہیں صرف تمہارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے ورنہ رب کی جن نعمتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کو بیان کرو میری زندگی ختم ہو جائے گی کہاں گئے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے اس کا بیان بنگلور میں نہیں ہوتا کہاں گئے تھے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے ایک پانچویں مسلک کا آدمی ہے کہاں گئے بولو جو کہہ رہے تھے اس علاقے کے اندر اس کا بنگلور کی اس کی زندگی کا پہلا کیس ڈھلی پولیس اسٹیشن کے اندر ہوا تھا عدالت کے چکر لگائے تھے اسی کارڈن ڈھلی پولیس اسٹیشن کی ناک کے نیچے اسی سبیل و رشاد کے نیچے کہ پانچ سال پہلے جس کے مسلک کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ دارلوم دیوند کی دھارا سے کٹ چکا ہے یہ اکاگر یہ اور ہمارے بزرگان دین کے مسلک اور مشرق سے کٹ کر یہ دین الہی کی طرح ایک مسلح کے الہی کا ایک حجرہ مسلک ہو چکا ہے ہم پہ کہہ چکا تھا لیکن گزشتہ جمعہ بہت سارے لوگ پھر سے دوبارہ سننے آئے تھے تو کیا وہ کہی ہوئی باتیں غلط ثابت ہوئی کیا دنیا نے نہیں مانا اسی دارلوم کی نا سبیل رشاد کے نیچے اسی ہلی پولیس اسٹیشن کے نیچے یہی رضا خانی جن کا جو ہے وہ سربراہ نانو تھا جو ہمارے پیچھے جو ہے قتل کے درپے ہونے کے لیے دشمن لگائے تھے اللہ نے عزت کے وہ مناظر نہیں دکھائے اور عالم اور مقرر اگر جاتے تو کیا ایسا استقبال کیا جاتا ہم جو ہے اللہ کی قسم نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین عزت جہاد والوں کے لیے عزت شاہ اور ہم تو جھوٹے کتے ہیں ہم تو جہاد نہیں وقت پڑنے پر پتا چلے گا ایک آدمی جو ہے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھا اور پھر جو ہے ہوائی جہاز ابھی ٹیک آف ہونے کو باقی تھا اس نے بیگم سے بات کی تو بیگم نے کچھ ناراضگی کی بات کہی اس نے اولاد سے بات کی اولاد نے کچھ ناراضگی کی بات کی اس کا دل دکھ گیا اس کا دل جو ہے پسیج گیا کہا کہ جس بیوی کے لیے میں دنیا کا کتا بنا ہوا ہوں جس اولاد کے لیے میں دنیا کا حریص اور لالوچی بنا ہوا ہوں آج یہ اولاد ہمیں تانا دیتی ہے آج یہ بیوی غیروں کے ساتھ پھر رہی ہے ہوائی جہاز تو اس کے دل میں یہ خیال آیا ربا مجھے شہید کر دے ربا مجھے جامع شہادت جو ہے نوش کرا دے تو جب یہ دعا کی اور ہوائی جہاز چلنے کے بعد سواری کی دعا پڑی اللہ کا کرنا یہ ہوا مخالف ہوا چلی مخالف بادل آئے یہ ہوائی جہاز ان بادلوں سے ٹکرائی ان مخالف ہواؤں سے ٹکرائی تو ہوائی جہاز کچھ شیک ہوئی اور اس کے اندر ایمرجنسی الرٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر بیلٹ کو باندھ لے نازک موڑ سے خراب موسم سے ہوائی جہاز گزر رہا ہے تو اس نے کہا اے اللہ میں نے شہید ہونے کی دعا تو مانگی تھی کم سے کم یہ سفر میں نہیں اگلے کسی سفر میں ہو جائے میں جہاد کی جو باتیں کر رہا ہوں شہید کی جو باتیں کر رہا ہوں جھوٹا چاٹ کر خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ جب آئے گا شہاد شہید ہونے کا وقت جب آئے گا جہاد کا وقت خدا جانے اس بزدل کی طرح میرے منہ سے کہیں الفاظ نکل جائے کس نے جانا کس نے سنا ہم جو ہے دعویٰ نہیں کر جھوٹا چاٹ کر یہ عزت ہے میں کہہ نہیں سکتا ہندوستان کے اندر آج بنگلور کے کن عالموں کو بلایا جاتا ہے ہوائی جہازوں کی ٹکٹیں کس کے پاس سب سے زیادہ ہیں اور نوجوانوں کے قافلے ہزار ہزاروں کی شکل کے اندر لاکھوں کی شکل کے اندر جو ہے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آتی ہیں وہ ایئرپورٹ کے جو ہے سیکورٹی اسٹاف کہتا ہے ایک سادہ ملا جس کے پائنچے آدھے جو ہے پنڈلیوں تک اٹھے ہوئے ہیں ایک پائنچا نیچے ایک پائنچا اونچا اور جھلڈیوں اور جھروں والا کوئی ابا نہیں کوئی قبا نہیں کوئی اماما نہیں ہماری ہاتھ میں ایسا نہیں اللہ کی قسم حیران رہ جاتے ہیں دونوں طرف سر پر پٹیاں باندھے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی اور سبیل الجہاد کے نعرے لگا کر وہ جو منظر ہم اللہ کو ہم نہیں بتاتے آپ کہیں گے یہ اپنی ہانک رہا ہے ہمارے کہنے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اس کمینے کی طرح ہم بھی کہہ دیں گے کہ شاید جہاد سے بھاگ جائیں گے اندا بوتنا وہ تو وقت بتائے گا کہ ہم مجاہد ہو بھی پائیں گے ہم شہادت کو گلے لگا بھی پائیں گے یا ایک نمبر کے بزدل منا وہ تو وقت بتائے گا جھوٹا چاٹ کر یہ عزت ہے دیکھا آپ نے کہ جہاں پر کہ کیسے بنی ہوئی تھی جہاں پر دشمنوں کا علاقہ تھا جن کا راز اگر فاش نہ ہوتا تو شاید کبھی ان جو ہے مسلک رشاد کے بارے میں نہ کوئی کانفرنس ہوتی نہ علماء کے اندر ہلچل ہوتی تو اس علاقے کے اندر اللہ نے دکھایا میں کہتا ہوں کہ عزت اس میدان کے اندر ہے سر بلندی اس میدان کے اندر ہے خدا کی نعمتوں کا نزول اس میدان کے اندر ہے ارے تم مرتے ہو بچھونا کے اندر تمہارے منہ کے کپ کو پوچھنے کے لیے بیوی آتی ہوگی تمہارا پاخانہ صاف کرنے کے لیے کوئی غسال آتا ہوگا لیکن اللہ کے راستے کے اندر جامع شہادت اگر نوش کرتے ہو میرے آقا نے فرمایا جنت کی ہو رہے جنت کے رومال سے اس کے منہ کو پوچھنے کے لیے آتی جھوٹا نام لے کر جھوٹے بول بول کر اور جھوٹی زبان سے جھوٹے کلمات بول کر آج صرف وہ تو کہتے انگلی کٹا کر شہیدوں انگلی بھی نہیں کٹائی ہم نے وقت پڑنے پر خدا جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ وہ بھی پتا نہیں صرف بکرے بکرے بکرے اس بکنے کے اندر آج اس پانچویں مسلک کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جو عزتیں دی گئی جو مقبولیت کے پروانے اللہ نے دیے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سن سکتے ہیں وہاں لگ رہا تھا کہ ایک سکینہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ ہوا ہے بڑے بڑے منسٹر جو اپنے وقت کے ہوم منسٹر تھے آنکھوں سے ان کے آنسو کے قطرے جاری تھے کبھی وہ کہا کرتے تھے ان کے بیانوں پر بین لگایا جائے ان کے بیانوں کو کرناٹک کی سرزمین سے ختم کیا جائے حق بلند ہونے کے لیے آیا جہاد میں عزت ہے شہادت کے اندر عزت ہے میرے بھائی میں ایک پروگرام ہونے کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے کشمیر کا پروگرام ہوا بیس ہزار روپے پر صرف ٹکٹ بنائے اب وہاں جلسے کی تیاری گاڑیاں کھانے پینے کا انتظام اور پھر ملاقاتی لوگوں کے لیے بعض جگہ کلیئر کے اندر میں نے بتایا کہ تقریباً سوا لاکھ کے کم و بیش لوگوں نے اس جلسے سے استفادہ کیا کتنے لاکھ روپے خرچ کیے ہوں گے بنگلور کے اندر یہ نعمت اللہ نے یہاں دی تھی کس ذریعے سے آپ کو نہیں معلوم کرایا گیا تھا اخباروں کے ذریعے سے بینر کے ذریعے سے اشتہار کے ذریعے سے کیا قربانی دی کیا قرب کیوں سنتے ہو حضرت سمیا کا واقعہ کیوں سنتے ہو حضرت یاسر کا واقعہ کیوں سنتے ہو جہاد کی باتیں کیوں سنتے ہو شہادت کی باتیں ایک جو ہے جورو کی پلو کی قربانی اور اپنے بسترے کی جو ہے گرمی کی قربانی نہیں دے سکتے فجر کی وقت بسترے کی قربانی ناپاک گندے خون کی قربانی نہیں دے سکتے تم بیت المقدس کو آزاد کرو گے تم بابری مسجد کے اندر الزام دلواؤ گے تم رام للہ کا مجسمہ تم جو ہے ممبر رسول سے ہٹاؤ گے اللہ تمہارا میرا محتاج نہیں ہے تم یہ نہ سمجھنا مسلمانوں کہ اللہ جیسے جرو ہماری محتاج ہے اولاد ہماری محتاج ہے ہمارے غلام ہمارا ڈرائیور ہماری تنخواہوں پر پلتا ہے اللہ پر حکومت نہ چلاؤ اللہ پر حکومت نہ چلاؤ ثُمَّ سم ملا یقین میرا اللہ کہتا ہے اگر تم سے کام نہ ہوگا اللہ اس کی طرح تمہیں ضائع کر دے گا اللہ تمہیں سوئن فلو دے دے گا اللہ تمہیں ڈینگو دے دے گا اللہ تمہیں بیماریاں دے کر تمہارے وجود کو ختم کر دے گا تمہیں میدان میں مرنا پسند نہیں تمہیں کافی مشرقوں کے سامنے ایڑیاں رگڑوا کر تمہیں جو ہے موت کا پیالہ وہ پلائے گا ازن المسا ایڑیاں رگڑی جائیں گی ایک ایک سے جان نکلے گی ایک ایک خون کے خطرے سے روح نکلے گی اور ماں روتی ہوئی آنکھوں کے سامنے بیوی بچے دل بلاتے ہوئے حدیث میں آخا نے فرمایا اس مرنے والے کے ہاتھ میں اگر تلوار ہو جاتی تلوار دے دی جاتی اس تلوار کو لے کر ماں باپ اولاد اور بیوی کو قتل کر دیتا کہ کمینوں تمہاری وجہ سے آج مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے میرے بھائی یہ جو ہے دنیا یہ مال یہ دولت یہ روپیہ یہ پیسہ کچھ کام آنے کا نہیں ہے اور جو ہے کچھ جو ہے یہ ہمارے ساتھ آنے والی نئی چیز نہیں ہے عزت ایمان میں عزت ایمان اسلام کے لیے مر مٹنے میں سچائی میں اعلاء کلیمت اللہ میں یہ جھوٹے تمغے لگا کر دعوت و تبلیغ کے جمیت کے اور جو ہے علماء دیومن کے کانفرنسوں کے یہ تمغے اللہ کے پاس چلنے والے نہیں ہیں کوئی تمغہ اور کوئی مڈل ہے کوئی اعزاز ہے وہ جہاد کا اعزاز ہے وہ شہادت کا اعزاز ہے ہے وہ حضرت سمیہ کا اعزاز ہے وہ حضرت یاسر کا اعزاز ہے وہ حضرت عمار کا اعزاز ہے وہ حضرت ابو ابن حارث کا اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی لاشیں نہیں نکلی لیکن جو سلو اور جو محبت والا معاملہ حضرت حمزہ کے ساتھ کیا آپ نے کسی اور کے ساتھ کیا جو معاملہ آپ نے شہدا کے ساتھ کیا حضرت ابو ابن حارث کے ساتھ کیا کسی اور کے ساتھ کیا لکھ کر رکھ لو مسلمانوں لکھ کر رکھ لو یہ تہذیب یہ تمدن یہ مشرقی یہ مغربی کلچر جو ہے یہ یہ جو ہے انگریزوں کی تہذیب اور یہ تمدن تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا ابھی دیکھیے گا کہ ابھی تھرٹی فسٹ دسمبر آئے گا مسلمان جہاد کی بات کہا شہادت کی بات کہا مسلمان حق کے جھنڈے کو بلند کرنے کی بات کہا آج ان مسلمانوں کو جو کبھی بدر میں کبھی ہنین میں کبھی فارس میں کبھی ترکی میں کبھی ایران میں کبھی بوسینیا میں کبھی جو ہے افغانستان میں کبھی فلسطین کے اندر جامع شہادت کے پیالے تھامے ہوئے ملتے تھے آج یہ مسلمان آپ کو وہ جو ہے تھرٹی فرسٹ نائٹ کو کلبوں کے اندر ملے گا سب کے اندر ملے گا شراب پیتے ہوئے ملے گا اس کو کسی دیوانے کتے نے کاٹ لیا اس کو کسی کنزیر اور سور نے اس کے خون کے اندر اپنا خون ملا دیا تو نے جن جو ہے جنت کے جام کو بھلا دیا تو نے شرامن تہورا و سخاہم رب شرامن تہورا تو نے جو ہے زنجبیل کو بھلا دیا تو نے جنت کے نغموں کو بھلا دیا تو نے جنت کی نہروں کو بھلا دیا تو نے کے کے نغموں کو بھلا دیا اب اس شراب اندر کباب کے اندر پڑھ کر تھرٹی فسٹ نائٹ کو ان ان ان زانیوں کے کے کے بدکاروں حرامیوں اور ان جو ہے ولد الزنا کے نطفوں کے درمیان آج مسلمان نوجوان دکھائی دیتا ہے یہ ایک رات کی غلطی نہیں یہ ہر رات کی غلطی ہے آج جو ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے ہمیشہ کہ عشاء کے بعد جلدی فاری ہو کر سو جایا جائے لمبی بات نہ کی جائے مسلمان الٹا کرتا ہے دو بجے ڈھائی بجے تک ریموٹ لے کر بیٹھ کر یہ چنل وہ چینل یہ گندی فلم وہ گندی فلم دیکھتا رہتا ہے کہاں تحجت نصیب ہوگی کہاں اس کو فجر کی نماز نصیب ہوگی کافروں کے بازاروں کے اندر اور مشرکوں کے گھروں کے اندر اور ان کے سامنے دیکھو کہ وہ جو ہے سفید پاؤڈر سے وہ کوئی چیز جو ہے دیوی دیتاؤں کی پھول مالاؤں کی تصویریں ڈالتے ہوئے اپنے گھر کے سہن کو جھاڑتے ہوئے اور اپنے گھر کے سہن کے اندر جو نیم کا پودا ہے بڑ کا پودا ہے اس کی پوجا کرتے ہوئے ملیں گے ہمارے کردار کو ان کافروں مشرکوں نے لے لیا اور جو ہے صبح سویرے یہ کافر اپنے دکان میں اٹھ کر اپنے جو ہے کسی بت کی پوجا کر کر اگر بتی اس کے سامنے گھماتا ہے اور مومن کو کہا گیا کہ نومت الرسکی جو ہے نومت الصبح ہی صبح کے وقت سونا روزی کو روکتا ہے لیکن اس کی صبح گیارہ کے بعد بارہ کے بعد اما کی لاش نکل جائے باپ کا جنازہ نکل جائے ایک باپ کو جو پیدا ہو جو تمہارا دوست فون اٹھا لے صبح کو ساڑھے سات بجے آٹھ بجے نو بجے ارے ہے یہ جنت کا ماحول یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رسک بانٹنے کا ماحول پھر عاملوں کے چکر کاٹنا پھر پادریوں کے چکر کاٹنا مسلمان آج جن جن ملکوں کے اندر نسوانی تحریک کے وجہ سے انہوں نے پردے کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے برقعے کو چھوڑ دیا تھا اور مسلمان عورتوں کو تانا دیتے تھے کہ مسلمان عورت وہ ہے کہ جو برقعے کے اندر قید ہے میرے رب کی قسم زمانے نے ان کو بتا دیا کہ جب گھر کی چار دیواری چھوڑ کر عورت آئی تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو گلی کی کتیا سے بدتر سلوک کیا گیا ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو گلی کے ڈھیر پر جو ہے گندگی کے ڈھیر پر سورنی سے جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اللہ کی قسم آج فرانس کے اندر آج امریکہ کے اندر آج انگریزی ممالک کے اندر ارے میڈیا ان جھوٹے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے یہ خبریں کا خبروں کا ریموٹ کنٹرول ان ظالموں کے ہاتھ میں ہے ورنہ میرے اللہ کی قسم ہندوستان سے زیادہ پاکستان سے زیادہ اسلامی ممالک سے زیادہ برقے ان جو ہے انگریزی ممالک کے اندر جو اسلام مسلمان دشمن ہیں فروخت ہو رہے ہیں آج بے پردگی سے دنیا کی رنڈیاں پردوں کی طرف آ رہی ہیں آج فاطمہ نام کی بچی آج سمیہ نام کی بچی آج پتےجا نام کی بچی پردے سے بے پردگی کی طرف جا رہی ہے سینے کو جھلکا رہی ہے آج ان رڈیوں کی نقالی کر رہی ہے آج ان کانوٹوں کے اندر پڑھ کر اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہے ہے افسوس ہے افسوس کہ جو بے پردہ تھے وہ پردے کی طرف آ رہے ہیں ہر آئے دن ہر آئے دن الحمدللہ تم تو ویب سائٹ کے اندر گندے جو ہے ویب سائٹ کھولتے ہو تم تو جو ہے گندی خبریں پڑھتے ہو تمہارا ایمان ملا کی تقریر پر نہیں تمہارا ایمان میڈیا پر ہے تم میڈیا کے جو ہے دسے ہوئے ہو تم ٹی وی زی ٹی وی کے زی نیوز کے اور تم جو ہے آج تک کے چلل کے اور تم اسٹار نیوز کے تم دسے ہوئے ہو تم سچی خبریں نکال کر دیکھو کہ کتنی بڑی تعداد چرچوں کو گردواروں کو مندروں کو مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر خان خواہوں کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے برقے بک رہے ہیں مسواک بک رہے ہیں ہیں اللہ کا کلام بک رہا ہے اب وہ کشمکش کا شکار ہیں امریکہ کا باشندہ امریکہ کا سٹیزن اب کہہ رہا ہے کہ اسلامی بینک کاری کا نظام لاؤ اس سوت نے ہماری معیشت کو ہماری اکنامکس کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے اور یہ نور میں پلے ہوئے یہ نور میں پیدا ہوئے مسلمان آج ظلمات کی طرف جا رہے ہیں ان کے چہروں پر سور کی چربی کی لالی اور نیل پالش آنکھوں کے اور پھر ان کے ناخنوں پر اور ان کے جسم پر اغیار کے کپڑے مسلمان مسلمان سنتوں پر تو عمل کرنے والا بن جا یہ جو ہے یہ کرسمس کا ہے یہ ہیپی نیو ایئر ہے اور یہ کہ جو ہے تھرٹی فرسٹ دسمبر کا کی نائٹ ہے یہ سب تباہ کن ہے تباہ کن ہے بلکہ میں دیوانے کتے ہیں ایک کتا نہیں پوری دنیا کے کتوں نے ان ان کو کو کاٹ لیا ہے خبر کے اجدوں نے دس لیا ہے ان کو جہنم کے بچھو نے ڈنک مار دیا ہے میرے رب کے کلام کی لذت کو تو جانا نہیں میرے رب کے حضور سجدہ کرنے کی حلاوت کو تو پہچانا نہیں تو شہادت کے مزے کو جانا نہیں صرف جہاد کا نام لینے میں وہ زندگی گزارنے میں کیا لذت تھی کیا بات تھی کہ صحابی کے ہاتھ میں دو کھجور تھے اعلان کیا گیا ان فروفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ دو کھجور انہوں نے پھینک دیے کھجور تو میرے اور جنت کے درمیان آڑ آتے ہیں اور گئے اور جا کر اللہ کے راستے کے اندر جامع شہادت کو نوش کر لیا دو کھجور انہیں اور جنت سے نہ روک سکے آج تجھے جو ہے ان کا ڈائپر ان کی حدیث اور ان کی محبت ان کا حریف ان کا نفاس ان کے ناک کی گندگی ان کے آنکھوں کے چھیپڑے ان کے کان کی غلاظت اور ان کی جسم کے بدبودار پسینہ تجھے جنت سے روک رہا ہے دو کھجور وہ درمیان میں نہ لا سکے اور جو ہے ایک صحابی جو ہے ستو کھا رہے تھے اعلان ہو گیا کہا اتنی دیر کہ میں ستو کھاؤں کہا کہ میں تھک لیا اور راستے میں اس کو کھاتے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر نکل گئے تو نہیں جانتا دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ دنیا تو وہ ہے جس کے جنت میں بھی جہنم ہے کشمیر کو نشان جنت کہا جاتا نہیں کہا جاتا نشان جنت کہا جاتا ہے ابھی جو ہم جو ہے پروگرام سے فارغ ہو کر آئے ہیں کشمیر جہنم بھی ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جیسے آگ کا عذاب ہوتا ہے ایسے ہی جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جس کو زمحریر کہتے ہیں زمحریر کے معنی ٹھنڈا مقام اور یہ وہ ٹھنڈا مقام کہ آدمی کو جب زمہریر میں جہنمی کو داخل کیا جاتا ہے تھن اس کے جسم سے ہو کر ہڈیوں کو تڑخا دیتی ہے اور جہنمی کہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت پر بائے اے مولا ہمیں طبقہ زمہریر سے نکال کر آگ ہی کا عذاب دے دے ہمیں سانپ کا عذاب دے دے بچھو اس میں نہ رکھنا ہمیں جانے سے پہلے کشمیری بھائیوں نے کہا کہ بھئی سردی وہ ہم نے کہا کہ بھائی ہم سردی میں بھی پنکھا چلانے والے اے سی چلانے والے ہم نے بات سنی ہم سنی کر دی لیکن جب گئے صاحب تو ہم کو تب تزم حریر یاد آ گیا ہم نے کہا کہ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ جہنم کے اندر جو زم حریر کا عذاب ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے تبقیر جو کشمیر کو اگر ایک طرف نشان جنت کہا گیا اس نشان جنت کو پانے کے لیے اس حریر کے نشان سے گزرنا پڑتا ہے آگ کی انگیٹیاں گھر کے اندر ہیٹر گرم گرم قسم کا پانی ایک سیکنڈ کے اندر ٹھنڈا ہو جاتا ہے نلوں کے اندر پانی جام ہو جاتا ہے سڑکوں کے اندر برف باری کی وجہ سے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں ندیاں تالاب اس کے اوپر برف کی سطح جو ہے اس کے اوپر جم جاتی ہے مائنس ڈگری سات آٹھ نو دس پندرہ تک پہنچ جاتا ہے بتائیے کہ یہ جو ہے دنیا جس کی نشان جنت میں ایک نشان جہنم بھی ہے اگر کسی کے پاس خوبصورت بیوی ہے اس کے ناز و نخرے بھی ہیں کسی کے پاس حسین اولاد ہے اس کے ناز و نخرے بھی ہیں اگر کسی کے پاس بڑا مکان ہے اس کا مینٹیننس بھی ہے اگر کسی کے پاس ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ہے اس کے مقدمات بھی ہیں یہ سڑی ہوئی دنیا جس دنیا کے ساتھ اگر پھول کا کاٹا ہے گلاب کے پھول کے ساتھ کاٹا دیکھ کر کیا آپ کو یہ سبق نہیں ملتا اے مولا تو اس گلاب کے ساتھ کاٹا کیوں پیدا کیا تو اللہ نے کہا یہ دنیا ہے کہ اگر اس میں جنت کی کچھ نشانیاں آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہیں تو ان نشانیوں کے ساتھ جہنم کے آثار بھی ہم نے رکھے ہیں حالانکہ کشمیر وہ ملک ہے جس کو پیغمبر نے آباد کیا تاریخ کے اندر لکھا ہے سیدنا سلیمان علا نبی علیہ سلاط و اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین و آسمان کی طاقتیں ان کو دے دی تھی مسخر کر دیا تھا ہوا کو چرم کو پرند کو انسانوں کو تمام کو مسخر کر دیا تھا اور تمام ان کے تابع تھے ہوا ہوا پر کی دوش پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلاط وسلام عالمی سیاحت کر رہے تھے ورلڈ ٹور پر گئے اور جب آئے کشمیر کے پاس تو پہاڑ بڑے بڑے پہاڑوں سے گرا ہوا کشمیر دنیا کی قیمتی چیزیں زعفران بادام پستہ اخروٹ سیب دنیا بھر کا لڑکے حسین نوجوان لڑکیاں لڑکیوں کے اندر حسن اور جوانی اور پھر آنکھوں کے اندر جو ہے وہ فضا جسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس دنیا میں اس زمین میں اگر جنت نشا کوئی ہو سکتا ہے وہ زمین کشمیر ہے وہ زمین کشمیر ہے جگہ جگہ علامہ اقبال کے اس شعر کو لکھا ہوا ہے علامہ اقبال شاید ٹھنڈ کے زمانے میں نہیں گئے تھے ورنہ وہ کہتے یہ طبقہ زمہریل بھی ہے تو بہرحال تو یہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر جب گئے بڑے بڑے فلک بوز عبارتیں اور جن پر برف جو ہے کافی فٹ تک جمی ہوئی اور لگ رہا تھا کہ ایک آدمی ہے جس کے دونوں ہاتھ ہیں یعنی پہاڑ ہے ایسے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہے اور اس اس کے درمیان برف بھرا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام بڑے جو ہے وہ تھے کہ جنات اور زمین و آسمان کی بہت ساری طاقتیں آپ کے تابع کر دی گئی تھی حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کہا جنات تو تابع تھے فرمایا کہ بھئی کون اس وادی کو برف سے خالی کرے گا یعنی اس برف کو نکال کر یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے لائق بنائے گا اور اس برف کو ندی کی شکل میں پانی کا دھارا دے کر پانی کا رخ دے کر اس کو بہا دے گا تو کاشو نامی جنوں میں ایک جن تھا جس کا نام تھا کاشو اس نے کہا کہ جہاں بنا میرے آہاں حضرت سلیمان میں اس جو ہے کام کو انجام دوں گا لیکن آپ ہمارے لیے کیا انعام دیں گے حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا کہ آپ جو چاہیں گے حق کے دائرے میں سچائی کے دائرے میں جس کو کرنا حلال ہو جائز ہو ہم آپ کی مراد کو پوری کریں گے کاشو نام کا جن آنن فانن اس ساری برف کو پگھلا کر وہاں سے ایک ندی کی شکل میں جو آج کل جہلم ندی ہے اور کشمیر کے اندر جو ندیاں ہیں وہ وہی ندیاں ہیں جس کو کاشو جن میں پانی کی شکل اور ندی کی شکل اس نے دی تھی تو وہ ہو گیا اور آبادی رہنے کے لائق ہو گئی پھر اس کے بعد انسانوں کا بسیرا وہاں ہونے لگا اس کاشو جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام سے پوچھا حضرت یاد بھی ہے کہ آپ نے ایک وعدہ فرمایا تھا کہا کہ کیا کہا کہ آپ نے کہا تھا جو اس کو برف سے خالی کرے گا اس کو انعام سے جائز انعام سے نوازا جائے گا کہا تجھے کیا چاہیے میر نام کی حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کے دربار میں ایک خاتون تھی اور بڑی حسین اور بڑی خوبصورت لگتا تھا کہ یہ جنت کی ہور تھی جس کی شکل دنیا میں اللہ نے بنا دی تھی کاشو کو اس سے محبت ہو چکی تھی لیکن اس محبت کی تکمیل کے لیے سارے راستے بند ہو چکے تھے کاشو نے جب اس جو ہے مراد کو پورا کیا حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام سے کہا میں میر نام کی اس پری سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے نکاح فرما دیا یہ کاشو یہ میر یہ دونوں مل کر کشمیر کا لفظ بن گیا یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ سلاط وسلام کی آباد کردہ بستی ہے تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے بہرحال یہ وہ دنیا ہے کشمیر کی کہ جس کی جنت کے اندر جہنم ہے اور دنیا کی ہر جنت کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں فلاں آدمی بنگلہ رکھا ہے منہ میں پانی آتا ہے فلاں آدمی خوبصورت بیوی رکھا ہے فلاں کے پاس اس کے فرما بردار بچے ہیں فلاں کے پاس کھیتی ہے فلاں کے پاس باغ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک سوراخ بھی تو ہے اس کے پیچھے ایک عذاب بھی تو ہے لوگوں نے کشمیر کے جنت کے نغموں کو آپ تک پہنچایا ہوگا لیکن کشمیر کے زمہریر ہونے کو کشمیر کے عذاب کی شکلوں کو اور کشمیر کے اندر مجاہدوں کی بغاوت کو کشمیر کے اندر دولت اور روپے کے لیے جو سر پکڑو کام کرتے ہیں دلالی کا کام کر کر مجاہدوں کو شہید کروانے کے کارنامے کو جہنم کے منظر کو نہیں بیان کیا تو دنیا کی جنت میں بھی جہنم ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں جنت جنت ارے بھاگو اس کی کی طرف طرف یہ جس جنت میں جہنم ہے والارض سماوات جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور جسے ادنا درجے کے جنتی کو ستر ہزار حوروں سے نکاح کیا جائے گا ادنا درجے کے جنتی کو زمین و آسمان کے برابر جگہ دی جائے گی محل دیا جائے گا وہ کہے گا کہ مولا ہمیں جھوپڑی دی جا رہی ہے جس میں فلسطین بھی ایران بھی تہران بھی امریکہ بھی برطانیہ بھی لال قلعہ بھی سوڈان بھی وائٹ ہاؤس سب کچھ وہ کہتا ہے مجھے جھوپڑی جھوپڑی سابق ہو الا ربکم وجنت ارضها السماوات والارض ارے بھاگو ارے مال یہ دولت یہ روپیہ یہ پیسہ یہ جورو یہ جو ہے اولاد اور یہ زمین آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ مٹی پر ڈال کھا تو نہیں سکتا میں دو روٹی کھانے والا میں بیس تو نہیں کھا سکتا میری تنخواہ جب ایک ہزار تھی تبھی دو روٹی کھا رہا تھا میری تنخواہ جب بیس دو ہزار سے بیس ہزار ہوئی دو ہی میں روٹی کھاؤں گا جتنی جگہ میں سونا اتنی جگہ میں سوؤں گا جتنا کپڑا پہننا اتنا ہی تو کپڑا پہنوں گا ایسا نہیں ہوگا کہ سوا لاکھ تنخواہ ہوگی تو سونے کی روٹی کھانے لگوں گا اور چاندی کا پانی پینے لگوں گا وہی پانی پینا پڑے گا وہی روٹی کھانے اب پیسے زیادہ ہوئے میں غریبوں کو تو دے نہیں سکتا کام کریں گے بیڈیے کا مکان لیں گے اپارٹمنٹ لیں گے یہاں لے کو پیٹ بھر گیا کشمیر کے اندر لیں گے وہاں لے کر پیٹ بھر گیا جو ہے کیرلا کے اندر لیں گے یہ لے لے کر کیا ڈھو کر پھرے گا کیا ڈھو کر پھرے گا کچھ بھی صاف آنے والا نہیں سکندر ذوالقرنین جو ہے ساری زمین کا بادشاہ تھا لیکن جب مرا تو کہا کہ کفن کے باہر اس کے ہاتھ کو نکال دیے جائے کسی نے پوچھا کہ کیوں یہ وسیعت فرمایا کہ دنیا دیکھ لے کے سکندر خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ گیا سات زمینوں کی حکومت اور سات سمندروں کی حکومت وہ کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں آئی یہ چپ کے ڈوب جو ہے ڈھکوسلی سیمنٹ ڈپلیکیٹ سیمنٹ ڈال کر نکلی لوہا ڈال کر اور ڈپلیکیٹ ڈاکومینٹس بنا کر عدالت کے اندر رشوت دے کر جو ہے جعلی کاغذات بنا کر تم فخر کرتے ہو پیون بنے ہوئے ہو من ربکم آؤ ابو عبیدہ کی طرف آؤ سمیہ کی طرف آؤ اصر کی طرف آؤ حضرت بلال کی طرف کیا کیا کیا وجہ وجہ تھی تھی ان کو جان پیاری نہیں تھی کیا ان کو پتھر نہیں لگتا تھا کیا ان کو خون جو ہے نکلنے کی اذیت نہیں ہوتی تھی وہ کیا چیز تھی وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے کس کی وجہ سے ان کو اس میں لذت آتی تھی حلاوت آتی تھی مسلمانوں آپ کی ایک عزت ہے مسلمانوں آپ کا ایک مقام ہے مسلمانوں آپ کی ایک قوت ہے جمعیت العلماء تحریک جب سے پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک کبھی اس نے دم نہیں توڑا لیکن نشیب و فراز آیا دم نہیں توڑا انا ہزارے کی تحریک جب ہندوستان کے اندر چلی لگ رہا تھا جمعیت علماء کی تحریک کو نگل لے گی یہ اجدا خلافت مومنٹ کو نکل لے گا یہ اجدا دارلوم دیوبند کے فرزندان کو نکل لے گا نکل رہی ہیں ملک کے اندر زندہ باد کے وندے ماترم کے نعرے نکل رہے ہیں میڈیا کے اندر جب میں انا ہزارے کو اور اس کے ماننے والوں کو دیکھتا تھا تو میرے پیٹ کے اندر مڑوڑ ہوتی تھی حضرت الستاد مولانا ارشد صاحب کتنا اونچا کام کر رہے ہیں کیوں ان کے پیچھے لوگ نہیں لگتے حضرت الستاد جو شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب بدامت العالیہ الہ کلیمت اللہ کے لیے کتنی جو ہے قربانیاں سہ رہے ہیں ہمارے اکابرین ان کی تحریکوں کو آج کیوں شے نہیں ملتی ایک کافر اور ایک غیر مشرق ایک اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن آج ہر طرف بندے ماں طرف بھارت ماتا کی جے پیٹ میں بڑوڑ پیٹ میں مرچیاں ٹوٹتی تھی میں کہتا تھا مولا اس کا عروج بتایا ہے تو سوال بھی آنکھوں سے بتا دے بامبئی کی سرزمین کے اندر خدا نے اس کو جو ہے ذلت کا پیالہ چکایا مسلمانوں نے جمعیت العلماء نے وہاں کی تنظیم جو ہے تنظیم نے وہاں کی دیگر تنظیموں نے کالے جھنڈے دکھائے مسلمان جس تحریک میں نہیں لگتا وہ تحریک بام عروج کو نہیں پہنچتی مسلمان جسے اپنا ساتھ نہیں دیتا وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوتا مسلمان جسے ووٹ نہیں دیتا وہ پارٹی برسر اقتدار نہیں آتی یہ اقلیت کہہ لیں یہ دلت سے بدتر کہہ دیں یہ سچر کمیٹی کے اندر ہمیں جو ہے کیڑے مکوڑے بتائیں اپنی طاقت ہے اس گئی گزری حالت کے اندر انا ہزارے کی کل کی وہ تحریک جو, جو ہے دلی کے رام لیلا گراؤنڈ کے اندر تھی اور کل کی وہ تحریک کہ جس کے پیچھے لاکھوں عوام جایا کرتے تھے ہندوستان تو ہندوستان بیرون ہندوستان جو ہے افریقی ممالک ایشیائی ممالک مغربی ممالک کے اندر یورپی ممالک کے اندر اس کا طوطا بولتا تھا مجھے پیٹ میں مڑوڑ مرچیاں لگتی تھی لیکن اللہ نے بتایا مسلمانوں نے اعلان کیا کہ تجھے جب رشوت کی بات ستا رہی ہے گجرات کے مودی کی بات کیوں نہیں ستاتی ہے تجھے میرٹ اور ملیانہ کے مجلو کی بات کیوں نہیں ستاتی ہے تجھے بابری مجد کی بات کیوں نہیں ستاتی ہے تجھے ابو غریب جیل کی بات کیوں نہیں ستاتی ہے تجھے کشمیر کی بیواؤں یتیموں اور مسکنوں کی آہوں کی بات کیوں نہیں ستاتی ہے دودھ کا دودھ ہو گیا پانی کا پانی ہو گیا خود انا ہداری کی تحریک کے اندر دو افراد ایک مرد ایک عورت وہ مرد کا نام مجھے معلوم نہیں لینا بھی نہیں چاہتا کرن بیدی جو ایک معزز مقام پر تھی اللہ نے اتنا ذلیل کیا اتنا کیا کہ وہ کرن بیدی جو پولیس افسر بن کر زندہ راج کیا کرتی تھی میڈیا کے سامنے برخا ڈال کر آئی اپنے کالے کارنوموں پر پردہ ڈال کر آئی ہوائی ٹکٹوں کا اس نے پچیس ہزار کے بجائے ایک لاکھ روپے بتا بتا کر اس نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ جمع کر جو انا ہزارے کی تحریر Malik رشوت کے خلاف ظلم اور تشدد کے خلاف اٹھی تھی اسی کا ایک دست بازو یوں گر گیا کرن بیدی کی شکل میں کہ غلط طریقے سے حرام طریقے سے پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں جاتا رہا وہیں پر آدھا دم اس کا ختم ہو گیا اب رہا یہ مسلمانوں نے اعلان کر دیا ہم اس کو ساتھ نہیں دیں گے اس کو انسانیت سے ہمدردی ہوتی تو یہ گجرات اور کشمیر کے مظلوموں کی بات کرتا کبھی زبان پر یہ بات نہیں لایا جمع علماء کے صدر محترم حضرت مولانا صاحب مدنی دامت برکات نے فرمایا عنوان تو اچھا ہے کہ مخالف جو ہے کرپشن اور مخالف رشوت لیکن اس کا جو انشن کا طریقہ ایک کار ہے وندے ماترم کہنا مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا یہ کوئی سیکولر ذہنیت اور یہ کوئی جو ہے جمہوری ذہنیت کا حامی نہیں لگتا ہے لگتا ہے آر ایس ایس کی پشت پنا ہی کر رہا ہے کانگریس کو ڈاؤن کرنے کے لیے لگتا ہے یہ تحریک چلا رہا ہے اللہ نے جو ہے ہماری پیٹ کے مڑوڑ کو مرچیوں کی جلن کو بمبئی کے میدان کے اندر کم کر دیا اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اندر اس کی ساتھ باقی نہ رہ سکی اور یہ بل بھی پاس نہ ہو سکا اس کا جو انشن تھا اس نے جو ہے کئی لاکھ کے لیے انتظامات کیے تھے لیکن وہاں پر پانچ دس ہزار جو ہے لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہ آ سکا میڈیا کی آنکھ تکتی رہ گئی صحافی دیکھتے رہ گئے کہ ان کی توقع تھی کہ لاکھوں کا مجمع آئے گا اور ٹرافک جام ہوگی اور ہر لوکل ٹرین کے اندر اوپر نیچے انا ہزارے کے تحریک کے لوگ جڑے ہوئے ہوں گے ہر بائک پر انا ہزارے کی جو ہے پٹی باندھی ہوئی ہوگی ہر نوجوان انا ہزارے کے جھنڈے کو اٹھایا ہوا ہوگا لیکن خدا نے دکھا دیا ان الباطلا کانا خا مسلمان کا دشمن مٹنے کے لیے پیدا ہوا اور مٹ گیا اللہ نے دکھا دیا اس نے اپنے برف کو بھی وقت سے پہلے ختم کر دیا اپنے انشن کو بھی ختم کر دیا اپنے ہڑتال کو بھی ختم کر دیا اور لوک سبھا کے اندر اس کی بل بھی پاس نہ ہو سکی یہ مسلمانوں یہ اس حالت کے اندر ہماری طاقت و قوت ہے ذرا ذرا جہاد کا نام لے لو ذرا بدر کا نام لے لو ذرا معاذ اور معاوث کا ذرا تاریخ ابن زیاد کا ذرا صلاح الدین جب دیکھو تب دیکھو ان کی ہوا اور ان کے پاجامے کیسے خراب ہوتے ہیں چھوڑو زلیل دنیا چھوڑو ہر جمعہ ہم کہتے ہیں ہر جمعہ کہتے ہیں منافق کی تین نشانیاں بات کرے تو جھوٹ بولے گالی جو ہے گالی دے وعدہ کرے تو خلافی کرے امانت کرے تو اس کے اندر سب نشانیاں ہم نمازیوں کے اندر ہم جمعہ سننے والوں کے اندر الحمدللہ پورے موجود ہیں جورو کی غلامی کی بھی کب سدھرو گے کب راہ راست پر آؤ گے تھوڑو میں ایک ایک مثال دے کر ایک ایک فرق جس نے ہمارے پر ظلم کیا تشدد کیا ہم مثال دے سکتے ہیں خدا ہمارا وکیل ناصر حامی مددگار کیسے بنا ہم دکھا سکتے ہیں آپ کہیں گے یہ اپنی گن گا رہا ہے ہم نہیں کہتے مانو میری بات سر بلندی عزت زندگی کے مزے اس اس راستے کے اندر ہیں دنیا میں کچھ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں مر گیا تدفین ہو گئی آسان ایک بیڑی لی اور ایک دھواں چھوڑا ایک چائے لی ایک چسکا مارا مر گئے بھی ہو گئی تدفین کل ہے کتنے بجے کیا مرحلہ ہے مریں گے پتا چلے گا کفن دیا جائے گا تب پتا چلے گا ایک باپ تھا ایک باپ تھا جس کو اپنے بیٹے سے بے پنا پیار تھا میں اس سے پہلے گزشتہ جمعہ کے واقعے کو ختم کر دوں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی کہ دیکھو آج دنیا کے منصوبے بنائے جاتے ہیں اللہ کے لیے رونے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا جاتا مختصر بات کہہ رہا ہوں مسجد نبوی ریاض الجنہ آئے یہ سوچ کر اللہ کے دربار میں خود رویا جائے اللہ کے راستے کے اندر خوب جو ہے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکالے جائے میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دو قطرے جسم کے جس حصے پر پڑیں گے اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا ایک آنسو کا خطرہ ایک شہید کے خون کا خطرہ فرماتے ہیں یہ سوچ کر میں آیا لیکن میرے رونے سے پہلے کسی اور کے رونے کی آواز تھی میں نے دیکھا سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ کہا اس پروگرام کو لے کر میں آیا تھا آپ کیسے تشریف لائے کہتے ہیں کہ کام کریں گے میں دعا کروں گا تم آمین کہو گے تم دعا کرو میں رویا کروں گا اور میں آمین کہا کروں گا اس کے بعد کہتے ہیں یہ پروگرام بنا رہے تھے ایک روشنی نمودار ہوئی ایک نور نمودار ہوا کہتے ہیں ہم اچمے میں رہ گئے حضرت ابو ذر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ نور کیا ہے یہ روشنی کیا ہے قریب آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات تھے آپ کی ذات گرامی تھی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر نہ تم دعا کرو گے کہ بلال آمین کہیں نہ بلال دعا کرے گا کہ تم آمین کہیں میں دعا کروں گا تم دونوں مل کر آمین کہنا کیا فضا رہی ہوگی کیا منظر رہا ہوگا کہ سربر کونین سید الانبیاء سید السقلین سید الاختاب اور سید الرسول خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دعا کر رہے ہو وہ ہو ان کا اللہ ہو وہ ہو صحابی ہو آمین کہہ رہے ہو بہرحال یہ صحابہ کرام کے پروگرام تھے کہ وہ اپنی زندگی میں سے وقت دین کے لیے نکالنے کے لیے ایسے منصوبے بنایا کرتے تھے آج بھائی تم نہیں بلا نہیں گئے تو پورا دن بیکار یہ زندگی میں ایک لفظ کہتا ہوں کھاڑنے کے لیے اگر تم جو ہے جو ہے نائن بلاک کے جا کر وقت ضائع ہو رہا ہو تو دوسری تم کیا کرو تاج محل بنو گے بیوی بی کے لیے تم پاخانہ صاف کر کیا رہے ارے زندگی کے اندر اگر جذبہ جہاد جذبہ شہادت اور زندگی کے اندر ہمارا وقت یہ ہماری سعادت کی بات ہے اللہ نے ہمیں چنا ہے اور جگہ جو ہے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے مہینوں کا بیان ہوتا ہے سفر کا تیرہ تیزی کا بیان ہوتا ہے نہیں یہاں جو ہے پنگ کیا جاتا ہے مرد بنایا جاتا ہے جنت کے آلہ کے اندر جو ہے شامل ہونے کے جذبات کو بیدار کیا جاتا ہے کچھ کام نہ آئے گی یہ دنیا کی محبت یہ مال کی محبت یہ اولاد کی محبت باپ نے کہا کہ بیٹے سے بے پناہ محبت تھی اب تو اس کو مرنا تھا بیٹا مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو غسل دے دو کفن دے دو دفن کر دو نہ یہ بیٹا مجھ سے جدا نہیں ہوگا تو کیا کرو گے کہا کہ اس کو رکھوں گا گھر میں بھائی ایک دن رکھا ڈیڑھ دن کے بعد بدبو آنے لگی جن جانوں سے تم محبت کرتے ہو جس کو تم کہتے ہو میری جان ہے میری روح ہے میری دھڑکن ہے میرا کلیجہ ہے ڈیڑھ دن گزرنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد ناک سے خون آئے گا اور کان سے بدبو آئے گی پیشاب پاخانے کی جگہ سے گندگی نکلے گی تب کہنا میرے جانے من میرا قبلہ میرا کعبہ تب کہنا تم تو اس کے بعد جب جو ہے اور سڑان ہو گئی بدبو ہو گئی علماء نے سلحا نے اور روشان نے اور وہاں کے لوگوں نے ان کو سمجھایا بجایا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جب بدبو زیادہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد کہنے لگا بھائی کام کرو دفن کر دو لیکن میں اس بیٹے کو چھوڑ کر نہیں رہوں گا اس کے ساتھ دفن ہوں گا تو چنا مرتا کیا نہیں کرتا ایک قبر بنائی گئی اور بغل کے اندر ایک قبر جس کے اندر ایک کھڑکی لگائی گئی اور اس کھڑکی سے تاکہ یہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھے بیٹے کو بھی دفن کر دیا گیا باپ کو بھی دفن کر دیا گیا اس کے بعد اس نے کیا من منظر دیکھا ایک نئے شہید کے واقعی کے ساتھ اگلی جمعہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے باپ بیٹے کے اس منظر کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے عجیب و غریب چیزیں رکھیں گے کہ حکومت کی پالیسیوں کے اندر ایک پالیسی یہ بھی بنی ہے کہ جو ہے اللہ سے ٹیکس لیا جائے ٹیکس کارخانوں سے لیا جاتا تھا ٹیکس بزنس کا اب یہ ہندوتوا لہر اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے اللہ سے ٹیکس لینے کا منصوبہ اللہ سے ٹیکس کیسے لیں گے ہم آپ کو بتائیں گے مسلک والے مدرسے ہوتے تھے مسجدیں ہوتے تھیں مکاتی فکر علماء ہوتے تھے اور جماعتیں ہوتی تھیں بھئی مسجد تبلیغی وہ مسجد بریلوی وہ مسجد رابضیوں کی وہ جو ہے مابت خانہ قادیانوں کا لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ کنویں یہ بورویل یہ راستے یہ کتابیں یہ بھی مسلک والے بن گئے اب یہ بورویل ہے بریلوی یہ بورویل ہے تبلیغی یہ سب سچائیوں کے ساتھ اور سچی خبروں کے ساتھ اور پھر اگر کوئی آدمی اس ماحول کے اندر رہ کر جہاد میں نہ جا کر شہید نہ ہو سکا خدا نہ کرے بسترے پر ہی مر گیا وینٹیلیٹر کے ساتھ ہی مر گیا کیا وہ شہید ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے حدیث نے کہا پھر کیسے ہو سکتا ہے ان اہم عنوانات کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے مسجد کا تعمیری کام اور مسجد کے زمین کی خریداری کا مسئلہ جو ہے بڑے زور و شوروں پر چل رہا ہے آپ سے درخواست ہے کہ خوب جو ہے تعاون کرتے ہوئے چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائیں چندے کے تعلق سے ہم کہنا نہیں آتا ہر عنوان پر بول سکتے ہیں چندے کی بات آتی ہے زبان گنگ ہو جاتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے آپ اپنے من سے اپنی خواہش سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت ہمیں نصیب فرمائے اللہ الہ کلمت اللہ کے لیے عالم جہاد کو تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین